بديع السماوات والأرض أنا يكون له له ولد ولم تكن صاحبة وخلق كل شيء شيء وهو بكل عليم وہ اللہ آسمانوں اور زمین کے موجد ہیں اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں سامعین اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کی وحدانیت کا بیان وہ اللہ زمین و آسمان کے موجد ہیں خالق ہیں کوئی مثال زمین و آسمان کی اللہ کے سامنے نہیں تھی چنانچہ بدعات کو بدعات اس لیے کہتے ہیں کہ سلف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی ہے لوگ کسی عمل کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو بزام خود ثواب کا کام سمجھنے لگتے ہیں اللہ کا بیٹا کیسے ہوتا اللہ کی تو بیوی ہی نہیں اور بیٹا تو دو شعین متناسب سے پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے مناسب و مشابہ تو کوئی چیز بھی نہیں جیسا کہ فرمایا وہ مشرق کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے یہ بڑی جھوٹ بات ہے اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اللہ ہی کی مخلوق اللہ کی بیوی کیسے ہوگی اللہ کی تو کوئی نظیر ہے ہی نہیں پھر اللہ کا بیٹا اللہ کی نظیر بن کیسے آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی ہو یا اللہ کے برابر کا کوئی ہو اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے وہ بیوی اور اولاد رکھنے سے پاک اور بلند تر ذات ہے اللہ ان یہود و نصارہ کو ہلاک اور برباد کر دے کہ جو اس قسم کی حفوات اور بکواز اور ایسے گھنونے شرکیہ الفاظ کو اللہ کے حق میں کہہ کر اللہ کو گالی دے رہے ہیں اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے اپنی پناہ میں رکھے